شراب کر کر کو تعلیم کے خلاف اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہم کیوں خلاف کتنی مددگار اللہ ہے اس سے مدد کو کرنے کو شیخ کرا دینا یہ بہت بڑا بے وقوفی احکام ہے کہ مدد جو ہے واجب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا ارے نبی ایک دوسرے کی مدد کرو اچھائی پر

چھوٹے بچے کو معصوم کہتے ہیں یہ بھی بےوقوفی ہے معصوم اس سے کہتے ہیں کہ جس سے کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہو نہ چھوٹے بچوں کے گناہ لکھے نہیں جاتے لیکن یہ معصوم نہیں ہے میں نے چھوٹے بچوں کو گندگی کھاتے دیکھا گالی گلوچ آپ نے ہزار گلوچ دیکھے ہوں گے ہاں یہ ہیں ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے معصوم صرف نبی ہیں یہ شیعہ کہتے ہیں نا پنچ تنخواہ اور بریلی نے پکڑ لیا ہمارے لیے سب تنخواہ ہے چھٹو ایک بیٹی پاک مانتے ہیں اس کی رات میں آگے کروں گا اب ہے ایک دن سراب اور مستقیمہ سراب اللہ دینا انام کار ہے اس بات کو غور سوچنا کہ اللہ نے فرمایا مجھ سے سیدھا راستہ مانگو اللہ کو کیا بتانا ہے کہ یار بولا انعام والے لوگ سیدھے راستے پر ہیں حضور بلا تو نہیں جانتا کون والا سیدھا راستہ دیکھا یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ میرے انعام والے لوگ سیدھے راہ پر ہیں اور وہی میرے انعام والے لوگ والا راہ مانگو انعام اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین نبی صدیق شہید ولی اللہ اب میرا تم پر سب پر سوال ہے اور سب مذاہب کے علماء پر بھی کر سکتے ہو کہ راہ تو ہے سیدھا حدیث قرآن والا اس میں کوئی شک ہے تو کوئی بتا سکتا ہے اللہ نے کیوں نہیں فرمایا مجھ سے حدیث قرآن اللہ مانگو اللہ نے فرمائی نام لوگوں اللہ مانگو نبی صدیق شہید ولی والا اب اس کا مطلب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے فرمان الہی ہے کہ میرے حدیث قرآن کو اگر سمجھا ہے تو میرے نبی صدیق ولیوں نے سمجھا ہے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا زیادہ ان والا رہا ہم کو عمل بھی رستہ لاہور کا نہیں ہے رستہ ہے عقیدہ عمل تو عقیدہ بھی ولیم والا رکھو اور پھر عمل بھی اب سمجھ آئی نہیں سبحان اللہ کسی کے پیچھے نہیں جانا اولیاء کرام کے پیچھے جانا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے کس کے پیچھے جانا تعلیم کے خلاف ہے اور یہ بے وقوف نہیں پوچھتے کیوں خلاف ہیں اتنا بندے بیٹھے ہیں اگر میری غلط بات تو اٹھ کر جواب دینا ہے تو دماغ میں بٹھاؤ یہ نہیں سن کر بس چلے جاؤ عمل بھی کرنا ہے وہی ولی بزرگ فرماتے ہیں کہ تعلیم چھلکا ہے تربیت ماغلا ہے اب میرا سوال ہے کہ بادام سے ماغ نکال لو چھلکے کوئی قیمت ہے ارے کھاؤ گے کھانے ہو تربیت ہے کوئی کھڑا ہو کر کہ اسکول میں تربیت ہے اچھی کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے تو جو بے وقوف قوم چھلکا کھا رہی ہے اور چھلکے کو گندگی سے بھر دیا گیا ہے پھر بھی قوم بٹور کر کھا رہی ہے بچوں کو یہ بےمان کی نشانی ہے ایمان کی نشانی ہے اور دنیا بھی نہیں ہے دس سیٹیں تھی ملتان چار ہزار تنخواہ دس دس لاکھ روپیہ لے کر ان کو وہ بےمانو یہی پیسے رکھتے جاؤ نہ بچیوں کو خراب کرو نہ بچوں کو بےمانو خراب کرو یہی پیسے رکھتے جاؤ تمہاری اولاد کو کافی لاکھ ایک میرے پاس آیا بے لوگوں جن چوی لاکھ لگایا سولہ پاس کیا مجھے نوکری ملی لاکھوں اور پھر ہیں اور بادر کو اور بھیج رہی ہے ارے زندگی تو تیس چالیس تک آ جائیں گے عذاب بھی آنے والا ہے بےمانو روٹی نہیں کھاتے اپنی گنجائش کر کے چھلکا کھا رہے ہو لانت ہے ایسی قوم پر جو چھلکا گندگی سے بناؤ اور وہ کھائے ارے بزرگ کی بات سچی ہے نہیں تعلیم تربیت کے بغیر بیکار ہے نہیں کا مرض کے بغیر بیکار ہے نہیں اب جس کا اقرار وہ ہاتھ کر رہا ہے اگر اقرار نہیں ہے تو پھر مہمانو مانو یہ نہ اس کام سے نکال کر ادھر نکال دو غلط بات ہے تو شک اس سے کہو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اچھی تربیت ہے سکون میں کوئی کہے گا ایک بندہ اٹھ کر کہے گا پھر مر کیوں گئے ہو کہ چھلکا قوم کو گندی سے بنا ہوا قلعہ ہے ایسا بے ایمان بچوں کو تباہ کر رہے ہو جہاں لڑکا نہیں بچتا بھائی مانو وہاں لڑکی بیٹھ رہے کرتے پڑھتے ہو دوسرا پر اعتراض ہے کہ ووٹوں کے خلاف اب میں آپ کو بتاؤں ہر بندہ کہتا ہے اس طرح بے وقوف کون کہ اچھے بندے کو کوئی بولو تو صحیح کہتا ہے ایسے جی جی بالکل تو ایسی مادر کہوں میں بے وقوف اور بےمان ہے اور حدیث پاک میں آئے میں سنے دینے والے اچھے ہوں بدماش جاہل بے وقوف کنجر جو ڈاکو بدماش ارے مشورہ لے سکتا ہے دے نہیں سکتا کہاں ہے کنجری کا مشورہ کہاں ہے چور کا جہل کا بے وقوف مشورہ بتاؤ مجھے اگر نہیں آئے تو پھر بےمانوں سیدھے ہو جاؤ شاہ صاحب فرماتے تھے بےمانوں ووٹ نہ دیے کرو دو لوگ وہ کریں گے جہنم میں تم ساتھ جاؤ جہاں میں فتنے کا خطرہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ فتنے کا خطرہ ہے تو مورے موڑ کر مار کر ووٹ خراب کر دو نورانی والے میرے میں نے خلاف تقریر کی علی پور میں جلوس کا جائے مولوی لڑنے کے لیے ایک دوسرے سے بات چیت کا جذبے میں ہو میں نے کہا وہ سارے مولوی ہو یہ ایک بات کا جواب دو ادھر نورانی ووٹ لگائے تم سے بھی میں لینا چاہتا ہوں یوں نہیں سن کر بات ادھر نکال دو کام سے بھائی مانو سچی ہے تو عمل کرو سبحان اللہ مجھے میں نے کہا ارے ایک طرف نورانی ووٹ کتنے ووٹ بتاؤ بولو صحیح تو نہیں ہوتے دوسری طرف کنجری لگا دے جو چالیس چال چکلے پر بیٹھی ہے برابر ہو گئے نہیں ہو گئے اور دو کنجریاں ہو گئی تو نورانی کی چھٹی کے نہیں ایمان سے کہو مسلمانوں اگر کلمہ ایماندار ہو تو سے سن لو میری بات اللہ نے اپنے نبی رسولوں کو جمع کیا وعدہ کہ میرا معبوب ہے تو تمہاری بات نہیں چلے گی ان کے پیچھے چلو ارے جن کی بات پر ہم کسی رسول کی بات کو کریں بےمان ہو جائیں تو جن نے نورانی کی بات کو اہمیت دی وہ ایماندار رہ گئے حدیث بات ہے المستشار و متمنون مشورہ وہ دے جو امین ہو یہ نہیں فرمایا مشورہ وہ دے جو مومن مسلمان ہو امین ہو امین کسے کہتے ہیں جو بندو کا حق بھی نہ کھائے خدا کا حق بھی اب رسول کا سردار کائنات کا سردار فرماوے ارے چور امینت وہ فرمائے چور کا مشورہ نہیں ہے تو نورانی نے کہا ہے قوم نے کس کی بات مانی بولو تو صحیح نورانی کی اس کا ایمان بچا لوگوں کا اس نے ختم کیا کہاں ہے چندری کا مشورہ اٹھ کر مجھے کہو حدیث پاک ہے مشورہ یہ نہیں فرمایا مومن دے مسلمان دے فرمایا مشورہ وہ دے جو امین ہو یہ حدیث دعوے سے کہہ رہا ہوں کسی چور کسی بدماش کسی جہل کسی بے وقوف کسی ظالم ڈاکو کا کوئی مشورہ نہیں چالیس سال چکرے پر بیٹھی ووٹ مارے اور ادھر عالم بھی ووٹ مارے دو کنجریاں ہو گئی تو عالم کی چھٹی ہو گئی لانا تھا ایسے بھائی سمجھ آئی ہے نہیں آئی سبحان اللہ نہ آئی ہو تو مجھے بتاؤ سبحان اللہ سچی بات ہے غلط بات سچی بات ہے یوں ہی ہاں نہیں کرنا دل سے ایمان سے ہاں سبحان اللہ اگر آپ کو سچی نہیں لگتی اٹھ کر سوال کر سکتے میرے گریبان سے پکڑ کر سوال کر سکتے تیسرا اعتراض ہے کہ تصویر کے مخالف ہیں ہم نہیں کرتی حدیث ہیں اور عکس تو بڑے بڑے سیر نورانی صاحب اسی علماء آپ نے طواب کا پتر آپ تقریریں کر رہے ہیں کہ یہ خلاف ہیں تصویر کے تو عکس تو ادھر کریں گے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنے بیٹھے ہو تصویر میں عکس میں فرق بتا سکتے ہو ارے ان علماء کو نہیں آیا آپ کو کیا ہے اب میں بتاتا ہوں کہ تصویر اور چیز ہے اور عکس اور عکس جائے کا ہے اور تصویر ارے لوگوں عکس جو ہے اپنے اصل کا محتاج ہوتا ہے شیشے میں سایہ ہے یہ سب ہے اصل مر جائے عکس آئے گا تصویر جو ہے وہ اپنے اصل کا محتاج نہیں اصل موجود ہو نہ موجود ہو مر جائے ارے تصویر تو رہتی ہے اس لیے تصویر کو اسلام نے حرام کیا ہے اور عکس کو اسلام نے تو بے وقوف جن کو تصویر اور رقص کا پتہ نہیں ہے وہ ہم پر اعتراف کرتے ہیں چوتھا اعتراف بےمان کافر لوگ کرتے ہیں کہ کافروں کے خلاف ہیں اور کافروں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں یہاں پر سوال ہے آپ پر بھی ہوتا ہوگا شاید بالکل یہ ہوتا ہے یہ سوال نہیں ہوتا ہوتا ہے اب عقل ہے تو غور سے تو نا میری بات ہے عقل والے سے کھاتا کرتے تو ہم دماغ نہیں کھپاتے ارے بھائیو سوال یہ کر سکتے ہیں کہ مادی جاداد جو ہیں یہ روحانی لوگوں سے کیوں نہیں پیدا ہوئے جبکہ روحانی اطالا ہے بلکہ بلکیس کا تک فرق مارنے میں آیا نہیں آیا مردہ زندہ ہوئے پتھر پر اثار لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہ چشمے جاری ہو گئے یہ کوئی مادی طاقتیں کر سکتی ہیں تو یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر روحانی لوگوں سے یہ دائر ہوتے مادی کمالات تو ہم کو کوئی تانا نہ دے اب یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں روحانی لوگوں سے دائر نہیں ہوئے جتنا مادی جاتا ہے ان میں برائی بھی ہے اور اچھائی بھی بھائی تتلیا اس میں برائی نہیں ہے نقصان نہیں ہے موبائل ہر چیز مادی جاتا کبھی برائی اور نقصان سے پاک نہیں ہوتا یہاں تک سمجھ آ گئی بات جی جی اب قانون یہ ہے کہ جو کوئی ایجاد کرے اور وہ برائی پر استعمال کرے تو ایجاد کرنے والوں کو بھی وہ حصہ ملے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ مادیات ایجاد کرے روحانیت ایجاد کرے پھر برے پر استعمال ہو تو روحانیت تو دھبے میں آتی ہے وہ آتی ہے نہیں آتی ہے پھر رہا سوال یہ کہ ہم نے بھی استعمال کرنا ہے جو میں نے کہا یہ جو یہ کہتے ہیں وہ کافر ہے اب میں ثابت کروں گا پہلے تو یہ ہے للہ ملک السماوات والا سب چیز اللہ کی ہے اور دوسرا کمال ہے پیدا کرنا کوئی کن کا پیدا کر سکتا ہے نہیں نہیں کیا کمال ہے وہ وہ ہے تاثیر بھی وہی رکھتا ہے پانی میں بجلی کس نے رکھی اللہ نے تو یہ ماہیت تبدیل کرتے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے وہ بھی شیطانی وہی ہے جو مادی جاد آتا ہے نا یہ سب شیطانی وہی ہے تو اللہ نے بے شرط اب یہ بات سوچی ہے غور سے جو میں نے کہا جو کہتے ہیں کافروں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ بےمان ہیں اب میں یہ ثابت کروں گا تو اللہ نے خرید و فروخت کا قانون بنا دیا یہ سمجھ آ گئی خرید و فروخت کے کیا تقاضے ہیں وہ ملکیت کو بھی ختم کر دیتی ہے احسان کو بھی آپ کہتے ہیں کہ تیرے احسان ہے آپ نے پیسے دے دیا بے شک بے شک اب جو خرید و فروخت کے قانون کو نہیں مانتا پھر مالک خرید بھی کرتا ہے مالک پر پلے کو یوں ہی سمجھتا ہے تو اس پر تو کوئی چیز نہ سبزی نہ چینی نہ کوئی چیز دنیا کی کھا نہیں سکتا نہ زمین لے سکتا ہے مالک تو پہلا رہے گیا بھائی مان تو کیوں استعمال کر رہا ہے اس پر تو آرام ہے اگر تم فیصلہ کو قانون کو نہیں مانتا پھر تو کوئی چیز استعمال ہی نہیں کر سکتا کون سی چیز ہے جو ہم فیصلہ سے نہ قبول کر رہے ہیں اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی سبحان اللہ بے شک تم نے سات ہزار کا سائیکل موٹر دیا پیسے دے دیے اب دکاندار کہے گا کہ میرا ہے نہیں یا میرا احسان ہے ہاں یا ہاں سنو اللہ کی ملکیت بھی ختم نہیں ہوتی بھائی شرح سے اور اس کا احسان بھی وہ تو تو کا مالک ہے وہ تو تیرا مالک ہے اب میں یہ نہیں سناتا ولی کے مبارک سے سناتا ہوں کہ عاشق مصنوع کافر بہت عاشق سنو بافر بہت فرمائے جس میں مصنوع پر نگاہ

کہ جس سے کام پرچار کیا ہے اس کو کس نے بنایا میں نے کہا یار میرا بھی سوال ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا جس نے سائیکل موٹر کو بنایا اس کو کس نے بنایا تو مسلمانوں یہ جو لال ایمان کو کھانے والی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کا مالک مان للہ ہے من کو سما جو کوئی زمین میں ہے مالک مان یہ بات سمجھ آ گئی نہیں ہے سبحان اللہ اب اور بات کرتا ہوں کہ جو مولویوں پر تنقید کرتے ہیں وہ بھی بےمان ظاہر بے ارے امامت کیا ہے تین قسم غور سے سننا میری بات ہے میں بول نہیں سکتا سبحان اللہ معاشرے کے جو سوال تنقیدیں ان کے جوابات آپ کو بھی دے رہا ہوں امامت کیا ہے تین قسم امامت سگرا چھوٹا وسطا درمیان کبرا بڑی سگرا مولوی چھوٹی امامت درمیان امامت پیر اور بڑی سب سے بڑی امامت جو ہے وہ ہے حاکم بے شک وہ مولوی کی چھوٹی امامت ہے قومی یعنی زبان میں پریم کی ہاتھ اور مال نہیں پیسے مولوی کے مقام میں کہوں کولی طور آزاد ہے فیلی طور آزاد ہے مالی طور بھی میں کہتا ہوں سمجھ لو آپ تو میں شکر کروں گا سبحان اللہ ارے چالیس مولوی تم کو مسئلہ بتائے گا تم نہ مانو اب نہ سکتا ہے ایمان سے کہو وہ منانے میں کمزور ہے قوم ماننے میں آزاد ہے کمزور پر قرض کرنا بے وقوف جاہل باندھا بلدل کا کام ہے اور آزادی پر چونکنا سور باندر جاہل بے وقوف قوم کا ہے آزاد کی چونک سکتی پھر یاد چالیس مولیات کو پہ نماز پڑھوں نہ پڑھو پڑھا سکتا ہے میری توری رات ہو گئے روپیہ مانگو دے نہ دے وہ چھیڑ سکتا ہے تو بھائی مان تمہاری طور بھی اعداد ہو گیا جس طرح میں بتاؤں چھوٹا بچہ اب میں نے کہا کہ جو مولوی پر تقریب کہیں تاہی پیمان ہیں تاہی بے رکو پیسے کو نہ دیکھو بزرگ فرماتے ہیں اکا نے پھر گلاب نہ کرتے دریا کے پانی شراب نظر دے جٹوں کا پیسہ آم دی کے دلے بندے نواب سبحان اللہ پیسے کو نہ دیکھو وہ جاہل اس کے عقل کو دیکھو بدل کی عقل اس کے نام بس واسطہ کمن کی دل اس کے نام بس بدل دوسرے کہو جو عقل مند ہے یعنی صبح دریش والے کو بدل آئے کو فرمایا بڑے سان بدل کی نہیں ہے بدل کی عقل مند ہے چھوٹا بچہ ارے پیر نماز کا کہے گا تو نماز نہ پڑھو وہ بھی نہیں پڑھا سکتا پڑھا سکتا ہے نہیں وہ آپ بھی کہو مزا ہے جس طرح دائمیانہ بچہ روڈ پر ننگا ہو کبرا جس طرح میں ننگا ہو کے سڑک پر ہو یہاں نہ قولی طور ازاد ہے حاکم پچاس گالی دے برداشت کرنی پڑے گی نہیں پڑے گی بالکل وہ کہیں ننگا ہو کر ناچ ناچنے لگ جائے گا نہیں لگ جائے گا ایسا بھی نہیں یا قوم آزاد ابرا میں قوم آزاد نہیں ہے آزاد جس طرح میں ننگا اب ایمان سے اس سور قوم اس بے وقوف قوم اس جاہل قوم اس بیمان قوم کا کوئی حد ہے کہ چھوٹا بچہ بھی ننگا کھڑا ہے درمیانہ بھی میں بھی وہ آ کر چھوٹے بچے کو پیٹ دیتے ہیں ہر ننگا کھڑا ہے ارے ایسی قوم کے پاس ایمان ہے ایمان سے کہو یہ کون ہے چاہے بے وقوع بدتینت کوئی نام مراد چھوٹے بچے کو میں نے کپڑا پہنانا ہے درمیان کو بھی میں نے پہنا ہے تو مجھے کچھ نہیں کہتی کہوں چھوٹے بچے کو پیٹ رہی ہے یہی ہے نا سبحان اللہ کبرا کو کوئی کچھ نہیں اب باتیں تو بہت ہیں اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں نے بچپن سے ایک روپیہ ادارا نہیں ملا چوک چوک مدرسہ بھی ایک کمائی کام میں چندہ لینا جائز ہے جو میں گھر شاید کمائی کا لیکن میں نے نہیں مانگا میری ضمیر عزت گوارا نہیں کرتی لیکن مسلمانوں اب مجھے اپنی عزت بھول گئی ہے کہ ہم نے پانچ سو توڑا گٹروں میں اٹھایا ہے کٹی کے پیشاب سے رچے ہوئے تھے قرآن ابھی نکال دی گئے تو اللہ نے فرمایا فلا اقسم بالمواقع النجوم انه لقسم لا طول منا عالم عظيم انه لقران كريم في كتاب مكتوب لا يمسه الا المكره سبحان الله معبود قسم ان جادي جي تطار اعلان ہے اگر تو سما عقل مند ہو تو میں یہ عظیم انہوں جہاں بھی محبوب انسان بیان کی قسم اٹھائی کسی مقام پر یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو میں عظیم قسم اٹھا کر سب کو اپنا حکم دے رہا ہوں ان قرآن کریم یہ میرا قرآن عزت والا ہے فی کتاب مقنون یا مقنون اللہ یا مشہور یہ لو محفوظ کا چیز ہے میں نے تمہیں دے دی تو اس کو پاک ہو جب تک نہ ہو انگلے نہیں لگانی میرے قرآن کو عقل مند سوچیں کہ اس کو جب بھی پیشاب لگے ہوئے تو میں نے کہا میں مانگنا بےزتی سمجھتا ہوں تو میں نے کہا اب ہمیں اپنی عزت کو نہیں دیکھنا چاہیے پورے لاہور کے قرآن اچھا ہے یہ تب اللہ نے بیان کیا کہ جاری پانی پاک ہے طول فکا کا مسئلہ ہے جانبی پری طول رکھتا ہے اگر رنگ بدل جائے وہ بدل جائے ذائقہ بدل جائے وہ پلیت ہے اسی عالم کو میرے پاس لاؤ تو اچھا نہر پارے کرتا ہے لو کہ کالا سیاہ پانی ہے پھر نہر ختم ہو جاتے ہیں پھر گٹر ہی کرتے ہیں اب نہر ختم ہے نکال رہے ہیں ہم پھر چار سو کوڑا نکالا قرآن مجید کا کو کہتے ہیں کہ ادھر گٹر چل رہا تھا قرآن مجید کا توڑا تھا کتا ہوا ہوا ساتھ چکرا ہوا تھا تو اس لئے لابیان چیزیں ہیں دماغ خراب ہو جاتا ہے سننے کو نہ اپنا جینا تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک لیں ایک پک اپ جو سارے لاہور کے مسجدوں سے قرآن مجید اٹھائیں اور ان کو کہیں نامورا یہ قرآن مجید اچرا نہر میں نہ دے لو ہم نے قرآن بنانا ہے قرآن مال اس میں تو اس کا چھ سات لاکھ روپیہ لگتا ہے دیکھو ریڈنگ دیں ہزاراں لکھاں لکھاں اشتہار چاہتا ہے لبیک یا رسول اللہ لوگوں نے لکھاں روپے دیے ایک میرا مرید لاکھ لاکھوں روپے کیے یہ ایک کمائی کام ہے اور وہ یہ بھی حرام کیونکہ اس نے بے عدی کی اور بے ادب کا فیصل بھی مت کر تو ادھر لاکھوں روپے دے دیے اب ہم نے کب کا کے اعلان کیا ہے ساڑھے چھ لاکھ لگتا ہے ڈرائیور ساتھ کرانا ہے اس کی ماہواری ہم اپنی عزت کو نہیں دیکھتے اب لیکن میں مانگنا آپ میرے واقف ہیں میں نے آج تک ایک روپیہ مریض سے بارہ نہیں مانگا لیکن اب ہمیں اپنی عزت گوارا ہی نہیں چاہے کوئی ہمیں جو کچھ بھی تو جتنا ہو سکے وہ امداد کرو تاکہ ہم بھی کپڑے اور ہر لاہور کے ہر مسجد میں قرآن اٹھائیں اور ان کو سمجھائیں یہ ہمارا جو ہے کام قدم ہے